جناب حضم بن عبی بن قاب کا بیان ہے کہ وہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے اور وہ قوم کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اسی مذکورہ خبر میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ فتنے میں ڈالنے والے نہ بنو بے شک تمہارے پیچھے بڑی عمر والے کمزور کام کاج والے اور مسافر لوگ نماز پڑھتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر سات سو اکانوے